سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام دین پاک کو سمجھنے کے لیے مقدس شخصیات بہت ضروری ہیں یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ براہ راست قرآن شریف سے اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتابوں سے لٹریچر سے دین نہیں سمجھا جا سکتا اور یہ اللہ کے ضابطے کے اللہ کے اصول کے خلاف ہے اگر کتابوں سے دین سمجھا جا سکتا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ کتابوں کے ساتھ صاحب کتاب کو نازل نہ کرتے دے توریت نازل کرتے موسا علیہ السلاط وسلام کو نہ بھیجتے انجیل نازل کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلاط وسلام کو نہ بھیجتے زبور نازل کرتے حضرت داؤد علیہ السلاط وسلام کو نہ بھیجتے کہتے یہ میری کتابیں ہیں تم پڑھ لو اور سمجھ لو قرآن شریف نازل کر کر اللہ تبارک تعالی حضرات صحابہ کرام کو کہتے اس میں ہر چیز کھلی ہوئی ہے دل کا آیا تل کتاب المبین پڑھ لو اور سمجھ لو اور عمل کر لو صحابہ کرام کو بھی اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ کلام پاک کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں حضرات صحابہ کرام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مقدس طبقہ نہیں ہے سارے اختاب سارے ابدال سارے اولیاء سارے شہداء اور قیامت تک آنے والے سارے مومنین ایک معمولی درجے کے صحابی کے پیر کے دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتے صحابی کو صحابی اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ صحبت ملی دنیا کا کوئی عمل اس سے قیمتی نہیں ہے صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نماز ہے روزہ ہے حج بیت اللہ ہے ذکر ہے تلاوت ہے ہم گنہ گار ہیں آسی ہیں نافرمان ہیں خطا اور چوک ہو سکتی ہے لیکن آقا کی مجلس میں صحبت آقا کی اقتدا میں نماز پڑھنا آقا کے بیانات کو سننا آقا کے چہرے انور کو دیکھنا دنیا کا کوئی نیک عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ایسے مقدس گروہ صحابہ کو جماعت صحابہ کو اجازت نہیں تھی کہ دین اپنے طور سے سمجھیں کہیں کسی صحابی نے کوشش کی اشتہاد کیا تو معاملہ یہ ہوا کہ روایتوں میں آتا ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا کلو وشربو لکم الحکم الابیض تم کھاؤ اور پیو جب تک کہ کالے اور سفید تاگے کا فرق معلوم نہ ہو جائے یہ مشہور واقعہ کئی مرتبہ آپ نے سواق فرمایا ہوگا کہ وہ صحابی نے تکیے کے نیچے دو تاگوں کو رکھ لیا ایک کالے تاگے کو رکھ لیا اور ایک سفید تاگے کو رکھ لیا اب کلام پاک نے کہا کہ جب تک فرق معلوم نہ ہو وہ زمانہ لائٹنگ کا زمانہ نہیں تھا تاریخی کا زمانہ تھا تکیا اٹھاتے صبح صادق کی روشنی مکمل طور پر کمرے میں داخل نہیں ہوئی تھی صبح صادق ہو چکی تھی لیکن جب روشنی آئے گی تب نہ پتا لگے گا کہ کون سا سفید تاگا ہے اور کون سا کالا تاگا ہے تکیا اٹھاتے کھاتے تکیا اٹھاتے کھاتے بعد میں صحابی تو صحابی ہیں ہم ہوتے مشتحد اعظم کا بورڈ لگا لیتے کہ دیکھو ہم نے کلام پاک کی آیتوں کو سمجھنا شروع کر لیا ہم مفسر قرآن ہیں جو انٹرنیٹ پر بٹن دبانا چلانا جانتا ہے کلام پاک کی تفسیروں کو وہ ڈاؤن لوڈ کرتا ہے وہ بڑا مفسر ہے اب جس کے گھر میں لٹریچر ہے اور جس کے گھر کے اندر اسلامی کتابیں ہیں وہ معرخ ہے مفسر ہے نتیجہ یہ ہوا علی گڑھ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر نے ایک کتاب لکھی مسلمان ہے اور اپنے آپ کو محقق کہتا ہے معرخ کہتا ہے اور یہ کتاب وہ ہے جو جس نے سلمان رشدی کی کتاب کو شرما دیا سلمان رشدی نے شیطانی کلمات نامی جو کتاب لکھی جس نے عالم کے اندر انقلاب بپا کیا مسلمانوں کے جذبات جس سے مجروح ہوئے ٹھیس پہنچی اس نے اتنی گندی اور ناپاک کتاب لکھی کہ وہ کتاب اس کتاب کے سامنے شرمندہ ہو گئی ابھی حال کی بات دو تین ہفتوں کی بات ہے ابھی دلی کے علاقے سے ایک اخبار نکلتا ہے صحافت ایک صاحب نے مداری سے عربیہ کے مفتیان کرام پر الزام لگایا علم کی بصیرت نہیں اور علم کی گہرائی جانتے نہیں اور فتوے دے بیٹھتے ہیں اور دا مظاہر العلوم جو سہارنپور کا مظاہر العلوم وقت ادارہ ہے کہتے ہیں کہ میں نے وہاں سوال کیا اور میں نے ان سے مفتی صاحب سے درخواست کی کہ اس سوال کا جواب براہ راست قرآن اور حدیث سے دیا جائے جیسے کہ آج لوگ کہتے ہیں کتابیں پڑھ لی کسی سے کچھ سن لیا چرا لیا اب کہتے ہیں کہ یہ بات قرآن میں کہاں ہے یہ بات حدیث میں کہاں ہے فلاں ادارے نے فتوا دیا کیا وہ فلاں ادارہ جبرائیل آتا ہے اس کے پاس فلاں منزل من اللہ ہے حال کی بات ہے اس نے بیوہ عورت سے نکاح کے بارے میں یا نکاح ثانی کے بارے میں کچھ پتوا طلب کیا اور اخبار کے اندر لمبا مضمون لکھا کہ اب دارالفتاح کے اندر اہل بصیرت اور صاحب علم حضرات نہیں بیٹھ رہے ہیں اور کلم کھلا علماء کرام کا اس نے مذاق اڑایا یہ کیوں ہو رہا ہے جگہ جگہ اس لیے کہ لٹریچر پڑھ کر اردو کتابیں پڑھ کر تفسیر پڑھ کر کوئی صاحب بصیرت صاحب عید نہیں ہو سکتا جب تک کہ مقدس شخصیات سے رابطہ نہ ہو تعلق نہ ہو آپ تفسیر پڑھیں کسی عالم کی نگرانی میں پڑھیں آپ حدیث پڑھیں کسی بڑے کی نگرانی میں پڑھیں موس کی گاڑی میں حدیث کے نام پر جو کتاب ملی مسائل کے نام پر جو کتاب ملی تفسیر کے نام پر جو کتاب ملی انگریزی میں تیلگو میں تامل میں کنڑا میں اردو میں اور اسے پڑھنے لگے مفسر ہو جائے میرے رب کی قسم یہ شریعت کے ساتھ مذاق ہے سیدنا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بائیس سال سے بیس پر دو سال سے میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے دین کے تعلق سے لیکن میں اس بات کو چھپا رہا تھا وہ بات نہیں بتا رہا تھا فرماتے ہیں کہ آج مجھے کلا تابعی کا قول تابعی جس نے صحابی کو دیکھا ہو وہ قول ملا اور اس قول نے میرے دل کی بات کی تائید کی تو اب میں اس کو بیان کرتا ہوں دین کی بات دل سے بیان کرنا رائے سے بیان کرنا گمان سے بیان کرنا آقا نے فرمایا کہ پہلے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے شریعت ہے شریعت دین ہے مذاق نہیں ہے آخا کو اجازت نہیں ہے کہ دین کے معاملے میں مداخلت کرے سورہ نجم میں اللہ نے فرمایا عما ان طبیعت سے اپنے نفس سے اپنی خواہش سے کوئی بات بیان نہیں کرتے بلکہ وہی جو آپ پر کی جاتی ہے اس وہی کو وہ بیان کرتے ہیں وہی سے ہٹ کر شریعت بیان کرنا پیغمبروں کے سردار امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کام نہیں ہے اگر ہوگا یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواری کوئی بات ہو جائے گی اللہ تبارک تعالی محبت کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرمائیں گے اے نبی جس کو اللہ نے حلال کیا آپ حرام کر رہے ہیں تب تغیم اور ازواجی اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں اللہ غفور الرحیم قیامت تک آنے والا کوئی بدخصلت دل گندا انسان خبردار میرے محبوب کے بارے میں کوئی بدگمانی نہ کرے اس واقعے سے پہلے میں نے آپ کو مغفرت کا پروانہ دے دیا کہ اللہ نے پکڑ کر لی اللہ نے پکڑ کر لی کوئی نہ سوچے واقعہ بعد میں ہوا کائنات کی تخلیق سے پہلے واللہ اللہ الرحیم میں نے آپ کے ساتھ بخشش کا مغفرت کا معاملہ کر دیا اور دے دیا جنت کی ٹکٹ دے دی ہماری اور آپ کی زبانیں اور کوئی تنگ دل اور کوئی گندا خصلت انسان خبردار میرے محبوب کے بارے میں کچھ کہے گا شریعت کا دستور تھا ہم نے کر دیا لیکن آپ کے بارے میں گستاخی کوئی نہ کرے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا صحابی دیکھ رہے تھے کھا رہے تھے دیکھ رہے تھے کھا رہے تھے میں نے کہا کہ ہم لٹریچر پڑھ کر مفتیان ہو جاتے ہیں اور کچھ جان کر کچھ بولنا سیکھ کر بڑے بڑے بزرگان دین پر تنقید کرتے ہیں اور ان سے ان کی ضرورت محسوس نہیں سمجھتے جو آدمی دیڑ کو مسجد میں جاتا ہے کیا سمجھتا ہے مجھے خطبے کی ضرورت نہیں ہے مجھے بیان کی ضرورت نہیں ہے میں لٹریچر دیکھ لوں گا میں کتابیں دیکھ لوں گا میں دین کو سمجھ لوں گا یا سمجھے بغیر عمل کروں گا یہ نہیں ہو سکتا مقدس شخصیات کے بغیر دین کو سمجھنا ناممکن ہے آقا کے پاس وہ صحابی گئے اب انہوں نے کہا رات میں میرے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا آقا نے فرمایا کیا کیا تم نے فرمانے لگے میں نے دو تاگوں کو رکھ دیا الخیط الابیض من الخیط الاسود سفید اور کالا قرآن نے کہا سفید اور کالے تاگے میں تمیز اور فرق معلوم ہونے تک تم کھا سکتے ہو میں اٹھا رہا تھا کھا رہا تھا اٹھا رہا تھا کھا رہا تھا آخا مسکرائے فرمایا اناد میرے بھائی تمہارا سکیا تو بہت چھوڑا ہے صبح صادق کبھی کی ہو گئی اور تمہارے سکی نے دن کو بھی رکھ لیا رات کو بھی رکھ لیا پھر آخا نے فرمایا کہ کالے تاگے سے مراد رات کی تاریخی ہے اور سفید تاگے سے مراد صبح صادق کی روشنی ہے کائنات کا قیمتی اثاثہ تھا جن کو اللہ نے دنیا میں بازار میں کفن آنے سے پہلے سنعت دے دی اللہ نے رضی اللہ عنہم عنہ رضو میں ان سے راضی وہ مجھ سے راضی ہو چکے ہیں خبردار تنقید سے بالا تر ہیں صحابہ کوئی زبان کھولے گا اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی میرے صحابہ کو برا نہ کہو ان کی بڑی قربانیاں ہیں ایسے صحابی جب انہوں نے اشتہاد کیا اشتہاد کا نتیجہ صحیح نہیں نکلا آخا کے پاس جا کر اس کی تصحیح ہوئی آخا مسکرائے تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہوتے ہیں صاحب کہ ہم براہ راست دین کو اپنے طور پر سمجھیں یہ تو طے ہے کہ دین علماء سے اولیاء سے مشائق سے بزرگان دین سے سمجھا جائے گا لیکن ایک بات یہ بھی طے ہے مکمل سو فیصد قابل اعتبار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو کہیں گے آپ کہیں گے الٹا لٹک کر نماز پڑھو کہیں گے سمندر میں مسلح بچھا کر نماز پڑھو کہیں گے ایک رکعت پڑھو کہیں گے نو رکعت پڑھو کوئی حجت نہیں چلے گی آنی کانی نہیں چلے گی پیغمبر کی ذات گرامی تنقید سے بالا تر ہے پیغمبر غلط نہیں کہتے جو نہیں مانے گا کا انجام دنیا میں آخرت میں بہت برا ہوگا یہ ہے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو کہیں گے آدمی چمڑے کا جو ساک آتا ہے جس کو خفین کہتے ہیں موزہ کہتے ہیں لیدر کا اس کا مسئلہ یہ ہے آدمی اپنے گاؤں میں ہے اپنے علاقے میں ہے ایک دن ایک رات اس کو نکالے بغیر وضو میں اگر ناپاک نہیں ہوا ہے جنابت کی حالت تاری نہیں ہوئی ہے اس پر وضو میں نکالے بغیر مساح کر سکتا ہے اگر صاحب عقل سے پوچھے اور لٹریچر رکھنے والے پروفیسر سے علی گڑھ کے پروفیسر سے پوچھے کہ بھائی اس پر مسا کہاں کرنا چاہیے آدمی جب چلتا ہے ساکس پہن کر لیدر کے محل کہاں لگتا ہے تلووں میں لگتا ہے مسا جو کیا جائے گا وہ گندگی ہٹانے کے لیے تلووں کو کرنا چاہیے یہ عقل کہتی ہے لیکن کائنات کے سردار میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ تم جب موزے پہنو لیدر کے ساکس پہنو اور اس پر مسا کرنا چاہو وضو میں اوپر کی طرف کرو عقل مانتی ہے اگر کوئی آدمی آخا کے فرمان کو چھوڑ کر وہ تلووں کی طرف بھی کر لیتا ہے تو گویا اس نے دین میں اضافہ کیا بدت کا کہا کہ ٹھیک ہے آخا کے کہنے پر میں نے اوپر تو کر لیا میرا دل نہیں مانتا میں نیچے بھی کر لوں گا اس نے آخا کی بات کا آخا کی سنت کا مذاق اڑایا اس کے لیے وہ معاملہ ہے کہ ایک منافق اور ایک صحابی آخا کے دربار میں گئے پروانے لگے جب پانی آتا ہے کنویں کا سینچا جاتا ہے پانی تو ہم دونوں میں کھیت میں پانی ڈالنے میں اختلاف ہو گیا یہ کہتے ہیں کہ پہلے میں لوں گا اور صحابی کہتے ہیں کہ پہلے میں لوں گا آخا نے فرمایا کہ تم دونوں میں کس کا کھیت پہلے پڑتا ہے تو صحابی نے کہا میرا وہ جو منافق آدمی تھا اس کا کھیت بعد میں تھا آقا نے فیصلہ فرمایا تم تھوڑا سا پانی اپنے کھیت میں جتنا آج کے لیے مطلوب ہے چاہیے اتنا لے لو بقیہ پانی تمہارے بھائی کے لیے دے دو تھا منافق آخا کے فیصلے سے راضی نہیں تھا خوش نہیں تھا کہنے لگا آخا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ لگتا ہے تمہارا ان سے کہ تم نے غلط فیصلہ دیا آخا نے فرمایا میں تمہاری رعایت کرتے ہوئے میں نے ان سے کہا تھا کہ پانی کم لے کر آگے بھیجو اب میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ ہے کہ لبانک کھیت کو بھر دو اور پانی جو بچے وہ آگے منافق بھائی کے لیے بھیجو اب تلووں سے آگ لگ گئی مرچیاں ٹوٹنے لگی اس کی بھاگا بھاگا سیدنا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کہا کہ آپ ہمارے کھیت میں پانی ڈالنے کا فیصلہ کیجئے کہا کہ سورج کے رہتے ہوئے چراغ سے روشنی لو گئے آخا کے پاس گئے تھے آپ کہاں گئے تو تھے کہاں کیا فیصلہ دیا کہاں یہ فیصلہ دیا کہ وہ جو محمدی بھائی ہیں صحابی ان کے پہلے پانی چھوڑا جائے مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی میں آپ کے پاس سمجھنے کے لیے آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ایک لمحہ رکیے میں ذرا اندر سے پتوا لے کر آتا ہوں گئے تلوار لے کر آئے اور اس منافق کا سر جو ہے قلم کر دیا سر اڑا دیا جسم سے کہا میرے محبوب کے فیصلے کو جو نہیں مانے گا یہی اس کتے کا دنیا میں حشر اور انجام ہے آقا نے کہا اوپر مسا کرنے کے لیے طبیعت مانے نہ مانے اوپر ہی کرنا پڑے گا اب اگر کوئی اوپر کرنے کے ساتھ نیچے کر رہا ہے وہ اپنے مرضی پر اپنے نف پرستی پر نف کی خواہش کی تکمیل کے لیے کر رہا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتے وہی انجام ہوتا جو اس منافق کا ہوا ہماری طبیعت ہمارا دل ہماری مرضی سماج سوسائٹی معاشرہ قوم ملک کوئی حیثیت نہیں میرے محبوب کے فیصلے کے سامنے فلا وربك ربی کا حتى مینو نہ شجر یو ثم کا يجدوا في نہ حرجا مما فی انفسین تسليما فوائتا وہ یو سلیم و اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے حتیٰ یو حق کی منہ کا فیما شجرا بینہم جب تک کہ وہ تمہارے فیصلوں کو سر تسلیم غم نہ کر لے مان نہ لے بغیر کیوں نہ چرا کے آخا کی ذات گرامی تنقید سے بالا چون و چرا سے بالا تر ہے جو کہیں گے عقل مانے نہ مانے سمجھ میں آئے نہ آئے اور دوسری روایتوں سے کلام پاک کی آیتوں سے بظاہر ہمیں ٹکراؤ بھی معلوم ہو آخا کے فرمان سر آنکھوں پر ہم یہ نہیں کہیں گے کلام پاک کی کلایت میں یہ حکم ہے آپ نے مکی دور کے اندر یہ فرمایا نہیں اب جو آپ نے کہا وہ شریعت ہے چونو چرا کی گنجائش نہیں اس کے بعد حضرات صحابہ کرام کا طبقہ ہے کائنات کا مقدس ترین طبقہ یہ طبقہ بھی تنقید سے بالا تر ہے صحابی نے جو کیا صحابی نے جو فرمایا آخا کے حکم کی طرح آخا کے پردہ فرمانے کے بعد بھی خصوص راشدین حضرات صحابہ کرام کا قول حضرات صحابہ کرام کا عمل امت کے لیے حجت ہے دلیل ہے تنقید سے بالا تر ہیں صحابہ صحابہ کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا ان سے یہ غلطی ہو گئی الحاظ باللہ ان سے وہ بھول ہو گئی امت کا یہ کام نہیں صحابہ کی غلطیوں کو گنتا بیٹھے صحابہ کے اعمال کا محاسبہ کرے ایمان رخصت ہو جائے گا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کوئی تنقید کی نگاہ سے دیکھے گا ہمارے اکابرین حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ حضرت اقدس حسین احمد مدنی نبر اللہ مرکہ حضرت اقدس قاری محمد طیب صاحب رحمت یہ وہ ان کا نام میں جانتا ہوں جماعت اسلامی سے جڑے ہوئے تھے لوگ اور بانی مبانی جماعت اسلامی کے ساتھ رہ کر اہم ترین کارکنان میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا لیکن جب دیکھا کہ جماعت اسلامی کے علماء حضرات انبیاء علیہ مسلاط وسلام کو تنقید کرتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نحن رجال وہم رجال ہم بھی آدمی ہیں وہ بھی آدمی ہیں اور آدم و ربوا اس قسم کی جو آیتیں ہیں کہ آدم علیہ سلاط وسلام سے بھول ہوئی اب وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے تو پہلے تو ان کامرین نے ذمہ داروں کو متنوع کیا کہ حضرات انبیاء علیہ و وسلام کی ذات گرامی اور صحابہ کرام کی شخصیات تنقید کا نشانہ نہیں بن سکتی حضرت امیر معاویہ حضرت علی کرم اللہ وجہوں میں حضرت عائشہ صدیقہ حضرت علی کرم اللہ وجہوں میں کروڑوں اختلاف ہو لیکن فیصلہ حکم ہم نہیں بن سکتے ہم نہیں کر سکتے جس کو اے بی سی ڈی نہیں آتی اور جس کو گنتی نہیں آتی وہ تاجروں کا فیصلہ کرنے بیٹھے اس سے بڑا احمد کائنات میں کون ہو سکتا ہے جو ایمان کی بی سی ڈی نہ جانے جو تقوی کی حقیقت کو نہ پہچانے وہ حضرات انبیاء علیہ مسلاط وسلام کو تنقید کرے انہوں گناہ کر ڈالے انہوں جلدی بھاگ گئے ایسے الفاظ استعمال کرنا شریعت کے منافی ہے ادب کے خلاف ہے ان بزرگوں نے وارننگ دی جب نہیں مانا تو اس سے وہ نکل گئے یہ دوسرا طبقہ تھا حضرات صحابہ کرام کا اس کے بعد تابعین کسی حد تک اس کے بعد طب تابعین خیر القرون قرنی سم الدینہ یلونہم ثم سم الدینہ آقا آخا نے فرمایا بہترین زمانہ میرا زمانہ اور میرے زمانے سے جو لگا زمانہ اس کے بعد بہترین اس کے بعد کا زمانہ اس سے ذرہ کم درجے اس کے بعد کا اس سے کم درجے یہ آقا نے فرمایا تو آقا کی ذات گرامی حضرات صحابہ کرام اور حضرات صحابہ کرام کو دیکھنے والے ایمان کی حالت میں تابعین یہ کسی حد تک قابل اعتبار تھے اور قابل تخلیق تھے اور تنقید سے بالا تر تھے اب یہ تین دور جانے کے بعد بالکل اہم ترین بات ہے یہ اور پیمانے کو آپ لے لیں گے اس گر کو آج سیکھ لیں گے زندگی بھر کوئی آپ کو ملا ہونے کا پگڑی کا مفتی کا علامہ کا دھوس دکھا کر آپ کو غلط راستے پر نہ چلا پائے گا انشاءاللہ یہ گر سیکھ لیں اصول سیکھ لیں صحابہ کرام آقا کی ذات گرامی تعبیم یہ تنقید سے بالا تر ہے ان کے اقوال افعال کو آنکھیں بند کر کر بغیر چونو چرا کے قبول کیا جا سکتا ہے اس کے بعد طب تعبین سے لے کر آج تک اور ہماری مصیبت یہ ہے ہم مستحد نہیں ہیں ہم مقلد ہیں دین کے احکام کے معاملے میں تصوف کے معاملے میں مسائل کے معاملے میں اس کے بغیر قیامت تک دین نہ سیکھا جا سکتا ہے نہ عمل کیا جا سکتا ہے شخصیات کا ہونا ضروری اور شخصیات تعبین کے بعد تنقید سے بالا تر نہیں ہے تنقید ہو سکتی ہے ان پر حضرات محدثین کرام اسماع الرجال کا فن ہے آپ حدیث پڑھیے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک حدیث کئی سندوں سے آتی ہے ابراہیم نقی ہیں پلا ہیں پلا ہیں فن اسماور رجال ایک فن ہے اس حدیث کی کڑی میں میرے استاد حضرت مولانا شیخ نصیر صاحب ہیں حضرت مولانا عبد الحق صاحب ہیں ان کے استاد حضرت مولانا حسین احمد مدنی ہیں پھر ان کے استاد حضرت شاہ عبد الغنی ہیں ایسا یہ جو کڑی آتی ہے فن پنے رجال کے اندر ان کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے میں نے حدیث بیان کی میرے استاد سے میں نے آپ کو میرا پوسٹ مارٹم بہت ضروری ہے میں تنقید سے بالا ترنی سمجھ رہے ہیں آپ تنقید کے پلیٹ فارم سے ہٹا ہوا ہٹے ہوئے آقا کی شخصیت صحابہ کرام تابعین یہ تین خیر القرونی قرنی سم الدینہ یلو نہ سم الدینہ قرنی ہوں یلونہم یلو نہ ہوں یلو نہ ہوں یہ تین دور ہیں آخا کا صحابہ کا تعویم کا اب اس کے بعد کا جو طبقہ ہے اگر وہ کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے اگر وہ کوئی حدیث بیان کرتا ہے جانچ پڑتال لازمی ہے آنکھیں بند کر کر کسی کے مسئلے کو قبول کرنا کسی سے حدیث لینا یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے اور اللہ کے کلام پاک کی آیت کے حکم کے خلاف ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم علیہ کلام پاک میں اللہ نے فرمایا مومنین کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے مومنین کی نشانیاں سورہ فرقان کے آخری رکو میں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے زمین پر آہستہ چلتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا دین کے بارے میں بلا وجہ کوئی حجت کرتا ہے سلام علیکم آپ اپنا راستہ دیکھو میں اپنا راستہ دیکھتا ہوں دین سمجھنا چاہتے ہو دین سمجھانا چاہتے ہو اس کے لیے موقع ہیں حجت کرتے ہو کہ یہی حق ہے یہی باطل ہے یہی سچ ہے السلام علیکم جاہلون قالو سلامہ الدین اذا روح بھی ربهم لم ہند علیہا ثم روحا سما انہی نشانیوں میں سے اللہ نے کہا کیونکہ ان کے پاس جب ہماری نشانیوں کو پیش کیا جاتا ہے اندے بن کر بہرے بن کر وہ گر نہیں جاتے جو کہا آپ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں کس حد تک بھروسہ کریں شریعت کیا کہتی ہے مسئلہ کیا ہے آپ محدث کے پاس حدیث حاصل کرتے ہیں آپ مفسر کے پاس تفسیر سیکھتے ہیں آپ شیخ کے پاس خانخواہ کے اندر تصوف کے احکامات اور سلوک کی راہیں طے کرتے ہیں کتنی بات کہاں تک مانی جائے گی اور کس کی بات کہاں چھوڑی جائے گی عجیب نازک مسئلہ ہے پہلا مسئلہ ان شخصیات کے بغیر دین نہیں سمجھا جا سکتا اور دوسرا مسئلہ ان کی ہر بات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا تیسرا مسئلہ کیا معیار ہے ان کی باتوں کو قبول کرنے کا اور ان کی باتوں کو ریجیکٹ کرنے کا بہت نازک مسئلہ ہے آپ جمعہ میں آئے بغیر دین نہیں سیکھ سکتے لیکن جو میں کہوں ماننا آپ پر فرض نہیں اس لیے کہ میری شخصیت تنقید سے بالا تر نہیں میں تین زمانے کا آدمی نہیں نبی کے زمانے کا صحابہ کے زمانے کا تابعین کے زمانے کا چودہ سو تیس سال کے بعد زمانے کا قیامت کی نشانیوں کے زمانے کا جو ممبر پر بیٹھے جو محراب میں بیٹھے جو لمبی پگڑی ڈالے لمبی تصویر ڈالے لمبا جبا ڈالے والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا یقیر ومیانا کہا کہ وہ اندھے بن کر بہرے بن کر وہ دین نہیں حاصل کرتے گہرائی میں جاتے ہیں سوچتے ہیں سمجھ شخصیات کے بغیر دین نہیں سمجھا جا سکتا اور شخصیات کو بلا وجہ گالیاں بھی نہیں دی جا سکتی پتہ لائے آلم کے اندر لکھا ہے اگر کسی عالم کے بارے میں گستاخی کی جائے گی اور کسی عالم کے بارے میں بدزبانی استعمال کی جائے گی اور کسی عالم کے بارے میں گرے ہوئے الفاظ استعمال کیے جائیں گے خیفا کفرو کہا فتح عالمگیری کے اندر کہ ڈر ہے کہ مرتد ہو کر مرے گا نازک مسئلہ ان کو برا بھی نہ کہو یہ تنقید سے بالا تر بھی نہیں ہے اور ان کے بغیر چارہ کار بھی نہیں ہے کیا معیار ہے دین کو سمجھنے کا سمجھانے کا اور دین کو حاصل کرنے کا یہ اہم مسئلہ ہے رجال کا فن محدث کھنگال دیتا اس نے جھوٹ کہا اس یہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا اس نے بیوی کو تھپڑ مارا تو اس زمانے کے لوگ ارے بھائی یہ تو عالم کے عیب کو بیان کرتا ہے کسی نے آج تک فن اسماء رجال کے بارے میں یہ نہیں کہا اگر کوئی محدث اگر کوئی عالم اگر کوئی پیر اگر کوئی مرشد اپنی گدی کے نشے میں غلط مسئلے کو بیان کرتا ہے تو ایک اہل حق کی ذمہ داری ہے کہ اس کی وہ جانچ پڑتال کرے اسماء رجال کا پن یہی کام کرتا ہے اس کو غیبت نہیں کہتے اس کو گستاخی نہیں کہتے اس کو پہج گوئی نہیں کہتے اسماء و رجال کے اندر یہی کیا جاتا ہے کھنگالا جاتا ہے اس کی پیٹ کی انتڑیوں کو نکال کر اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے کیوں اس لیے کہ اس سے حدیث لینا ہے ایک صحابی کے بارے میں معلوم ہوا ایک صاحب کے بارے میں وہ حدیث دیتے ہیں ایک محدث حدیث حاصل کرنے کے ان کے لیے ان کے پاس گئے جنگل میں وہ گھر میں نہیں ملے بیگم نے کہا جنگل میں وہ جنگل گئے اور جب جنگل گئے تو دیکھا کہ گھوڑا ان کا بدک چکا ہے یعنی ہاتھ سے نکل چکا ہے اب گھوڑے کو بلانا کیسے بلائے آئیے تشریف لائیے گھوڑے صاحب ایسا نہیں کیا انہوں نے تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنے جو دامن تھا اس دامن کو اٹھا لیا چادر ایسے کر لیا اور جیسے کہ گھوڑا یہ سمجھے کہ اس کے اندر دانا رکھا ہوا ہے اب گھوڑا آیا پکڑ لیا دانا بھی نہیں کچھ بھی نہیں محدث نے کہا یہ جھوٹا ہے جو گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے حدیث کے بارے میں اس کا کوئی اعتبار نہیں پن اسماؤ رجال میں جنگل کے اندر گھوڑے کو جو دھوکہ دیا اس کا ذکر کیا کوئی اس کو نہیں کہا کیا جی لوگوں کے ایبا بیان کر رہی نا تمہیں اندر کی چیزیں اٹھا کو دال ڈال رہی حدیث دینے والا وہ وہ دین دینے والا اس کی شریح کیفیت اس کے تخوے کی کیفیت معلوم ہونا چاہیے اگر میں حرام کھاؤں آپ کی ذمہ داری کہ آپ اس کو الل اعلان دن کے اجالے میں دنکے کے چوٹ پر اس کی تشہیر کریں کہ یہ حرام خور مولوی ہے اس لیے کہ جو انسان ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے چالیس دن کی دعائیں اس کے قبول نہیں ہوتی نمازیں قبول نہیں ہوتی تو میں اگر کھاؤں تو میرے پیچھے والوں کی نماز تو اس لیے آپ کی تو ہم کوئی آپ کو حضرت کے آئے ظاہر کر ڈالے حضرت کے غلطیوں کو نہیں یہ ذمہ داری ہے آپ کی آپ اور میں سفر کر رہے تھے میں اور آپ دونوں مل کر پیشاب کیے استنجا کیے آپ کو یقین کہ میں نے استنجا کیا اور میں آ کر سیدھے مسلح پر کھڑا ہو گیا آپ کی ذمہ داری ہے میرا دامن پکڑ کر مجھے مسلح سے کیجیے حضرت کیا شریعت سے بالا تر ہو گئے آپ وضو معاف ہو گئے نکلیے یہاں سے بے وضو نماز پڑھاتے جب ایک مرتبہ میں نے دیکھا استنجا کر کر بے وضو نماز پڑھا رہے ہیں خدا جانے کتنے بے غسل کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس نے گستاخی کی ہے یہ ضروری ہے آخا نے نماز پڑھائی نماز میں ایک رکعت کم ہو گئی صحابہ خاموش زلیدین صحابی بدوی صحابی تھے گاؤں کے صحابی تھے کھڑے ہو گئے قصیرت سلا تو ام نسیتا یا رسول اللہ حدیث کے الفاظ ہیں آخا میں کشمکش کا شکار ہوں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں صاحب علم موجود ہیں کیا نماز کم ہو گئی یا یہ کہ آپ نے بھول کی صحابہ مارنے کا جاتے ابھی کی شان میں گستاخی کرتا تو یا ابو بکر بیٹھی یا عمر بیٹھی یا علی بیٹھی یا عثمان بیٹھی یا طلحہ بیٹھی یا زبیر بیٹھی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار مسلح پر تو گستاخ نہیں صحابہ خاموش تھے حق ہے عبور شریعت کے اندر دینی معاملات میں جب کوئی فرق آئے تو صحابی نے پوچھا کسیرت سلا تو ام نسیتا یا رسول اللہ نماز کم ہو گئی یا ماں فرمائیے کہ آپ سے بھول ہو گئی مسکرائے ان کے ہاتھ گھٹنوں تک آ رہے تھے کوئی آدمی جب کھڑا ہوتا ہے تو ہاتھ گھٹنے تک نہیں آتے اوپر اوپر رہتے ہیں فرمایا صدقتا یا غل یدین اے دو ہاتھ والے تو نے سچ کہا صحابی کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ صحابی نے اپنا نام چھوڑ کر زل یدین نام رکھ لیا دو ہاتھ سب کے تو دو ہی ہاتھ ہوتے چار ہوتے ہیں نہیں میرے محبوب نے اس نام سے مجھے پکارا حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ چادر میں بلیاں بیٹھی ہوئی تھی اب چادر کی ضرورت تھی بلیاں تو اڑ گئیں جب چادر اٹھا ایک بلی نہیں اٹھ رہی تھی اتنا انہوں نے چادر کاٹا اور اٹھا لیا آقا نے فرمایا لگتا ہے کہ تو بلیوں کے بچوں کا باپ ہے نام عبد الرحمان اچھے اچھے مولویوں کو معلوم نہیں ان ابھی ہو رہے رہتا رضی اللہ تعالیٰ ان ابھی ہو رہتا بخاری اٹھاؤ مسلم اٹھاؤ ترمیزی اٹھاؤ ابو داود اٹھاؤ ان ابھی ہو رہے رہا بلیوں کے بچوں کے باپ میرے محبوب نے مجھے یہ لقب دے دیا شریعت کا معاملہ ہو اور اس معاملے کے اندر تحقیق کرنا اور اس معاملے کے اندر مواخذہ کرنا بے ادبی نہیں ہے گستاخی نہیں ہے آخا نے یہ نہیں کہا ذریعہ دین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بولنے کی ہمت جبرائیل کامتا ہے صحابہ خاموش ہیں بڑے بڑے اور تم نے نہیں صدقتا یا ذلیہ دین جزاک اللہ اللہ تجھے نیک بدلا دے اللہ تیرے ساتھ نیک معاملہ کرے تو اب سوال یہ کہ کیا کیا جائے مانا کیسے جائے تو ماننے کے لیے یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے اگر اس کی بات ٹکراتی نہ ہو اچھا کام کی کھڑکیاں کھول کر سنو قرآن اور حدیث صحابہ کرام اور اکابرین کے فتوا سے اس کی بات نہ ٹکراتی ہو سر آنکھوں پر اس کے جوتے ہمارے سر پر آمن سر تم ہمارے شہر تم ہمارے پیر و مرشد تم ہمارے محدد تم ہمارے امام تم ہمارے خطیب جہاں ٹکرائی میں نے کہا کہ آج جمعہ کی نماز دو رکعت نہیں ہے زہر کی چار پڑھیں گے آپ کو حق ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں احتجاج کرے آپ کا احتجاج بے ادبی میں شمار نہیں ہے میں عربی خدمے میں بیچ میں جو بیٹھنے کا وقفہ ہوتا ہے بغیر بیٹھے لوگوں کو ایک نیا عمل سکھاؤں بھائی کھڑے ہو جاؤ ضرور تین مرتبہ پڑھو ہر کہے کہ چپل پیر سے نکالے کہے حضرت آج تک چودہ سو تیس سال میں حضرات صحابہ نے تابعین نے کیوں اگر یہ کام صحابہ کر دے امنا صدقنا تنقید سے بالا تر ہے صحابہ تابعین کر دے تنقید سے بالا تر ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو چار اماموں میں بڑے امام ہیں امام اعظم کا مقام ہے ان کو ان کے شاگردوں نے برداشت نہیں کیا امام ظفر امام محمد امام ابو یوسف جنگ کرتے ہیں امام ونی پر ان کے پکے شاگرد ایک حکم پر جان دینے والے لیکن ہزاروں مسئلے ہیں ہدایہ کی کتاب اٹھا کر دیکھیں پھر حنفی کی کہ اپنے استاد سے انہوں نے اختلاف کیا ہے امام ابو یوسف نے کہا حضرت آپ کی بات نہیں مانتے قرآن و حدیث سے یہ بات مجھے صحیح نظر آتی ہے امام محمد نے کئی امام محمد کا ووٹ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کبھی امام ظفر کا ادھر گیا کبھی امام ابو یوسف کا گیا جھگڑے اس کو کسی نے برا نہیں سمجھا اس کو کسی نے کہا نہیں کہ یہ ایک دوسرے کا عیب بیان کر رہے ہیں یہ لڑائیاں کر رہے ہیں یہ اختلافات بھرے ہوئے ہیں یہ اختلافات اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذاتی انعد کے لیے نہیں دل میں دشمنی کے لیے نہیں سیدنا امام شافی رحمت اللہ علیہ سیدنا اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مزار مقدس کے پاس ایک مسجد تھی جب تشریف لے گئے تو حضرت کا مسلک کیا ہے رفع دین کرنا حضرت کا مسلک کیا ہے آمین زور سے کہنا لیکن جب سیدنا اللہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مزار مقدس کے قریب مسجد میں آپ نے نماز پڑھی یا پڑھائی رفع دین بھی نہیں کیا آمین زور سے نہیں بولا نماز ہوئی کہا کہ حضرت جب ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسائل آ رہے تھے جنگ کرتے تھے آپ کہ رفیدین سنت ہے رفیدین کی اتنی روایتیں ہیں آمین مل جہر کی اتنی حدیثیں ہیں اب کیا ہو گیا شام سوکھ گیا فرمایا احترامن و اکرامن لی صاحب حاضل قبری اس قبر والے کے اکرام و احترام میں میں نے آج رفیدین دین کو چھوڑ دیا ذاتی دشمنی نہیں تھی ذاتی لڑائی نہیں تھی مانتے تھے کہ ابو حنیفہ حدیث کے خلاف عمل نہیں کر سکتا قرآن کے خلاف نہیں جا سکتا لیکن ابو حنیفہ کا اشتہاد آمین بسر کی طرف جا رہا تھا امام شافی کا اشتہاد آمین بل جہر کی طرف جا رہا تھا ملتے دلوں میں اکرام تھا احترام تھا دشمنیاں نہیں تھی ایک دوسرے پر تالے نہیں تھے امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ کو جب امام شافی رحمت اللہ علیہ کا کرتا ملا آنکھوں سے لگا دیا اور اس کو انہوں نے پانی میں بھگو کر اس پانی کو آب حیات آب شفا بنا کر رکھ لیا اپنے گھر میں امام احمد ابن حمل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک الگ ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کا مسلک الگ ہے لیکن دلوں میں اس درجے احترام ہے دلوں میں اس درجے کب جب تک قرآن اور حدیث کے متعلق وہ بات ہو ٹیلی ہوتی ہو میں جو بات کہوں قرآن و حدیث کے موافق آپ کو اختیار ہے قبول کرنے کا اور اگر ایسی بات کہوں جو سلف صالحین کے خلاف ہو اکابرین کے خلاف ہو قرآن و حدیث کے خلاف ہو آپ کا اعتراض میرے لیے کرنا یہ گستاخی نہیں ہے آپ کے ایمان کی نشانی ہے آپ کے ایمان کی دلیل اعتراض تو کریں گے لیکن گلی میں جا کر بے حرمتی نہیں کریں گے بے عزتی نہیں کریں گے اعتراف کرنا حق ہے لیکن بے عزتی کرنا بے حرمتی کرنا یہ آپ کو حق نہیں ادھیکار نہیں ہے اور آگے اور آگے اگر اس نے کوئی ایسا جملہ کہا جو مزاج شریعت کے خلاف ہو اب تک تو بات یہاں تک آئی کہ قرآن و حدیث کے موافق ہو ہم قبول کر لیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ جو بھی کہیں چونو چرا کی گنجائش نہیں اگر کیا ایمان گیا صحابہ کرم جو کریں گے چونو چرا کی گنجائش نہیں اگر مگر کی گنجائش نہیں کیا ایمان گیا تابعین نے جو کہا چونو چرا کی گنجائش نہیں اور اس کے بعد کے زمانے میں گنجائش ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ساری زندگی دین کی خدمت کر کر آخر میں ان چاروں اماموں نے ایک جملہ لکھ دیا کہا اگر میرا قول قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو تمہیں اختیار ہے میرے قول کو لات مارو قرآن و حدیث کو سینے سے لگاؤ زد نہیں کرتے تھے شرارت نہیں تھی اللہ رسول کو راضی کرنا ان کی زندگیوں کا مقصد تھا حالانکہ کبھی قرآن و حدیث کے خلاف بات کہی نہیں آج تک ان کی بات گئی نہیں پھر بھی کہتے ہم تنقید سے بالا تر نہیں ہیں تم ہم پر تنقید کر سکتے ہو پکڑ کر سکتے ہو مواخذہ کر سکتے ہو ایسا نہیں کہ حد ہاتھ بن کر اجازت کی رو آیا تھی رین لم یقیر رو الحا سانا آنکھیں بند کر کر گر گئے نہیں یہ کام نہیں کر سکتے پکڑو جانچ پڑتال کرو ہمارا پوسٹ مارٹم کرو ہماری حدیثوں کی ہمارے اقوال کی ہمارے افعال کی جانچ کرو یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی کہ جب آپ کا خطیب آپ کا شیخ آپ کا مرشد آپ کا استاد ایسی بات کہے جو قرآن و حدیث کے موافق ہو اور چودہ سو تیس سال کے اندر اس بات پر کوئی اختلاف نہ رہا ہو آمنہ صدقنا آگے کا مسئلہ ذرا نازک ہے آگے کا مسئلہ یہ ہے اگر وہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو پہلی بات اولیاء اللہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں جاتے مشائق قرآن و حدیث کے خلاف نہیں جاتے یہ سامنے والے ہم جیسے کم ضر کم علم اور نہ سمجھ لوگ ان کی بات کو سمجھ نہیں پاتے تو آگے کا مسئلہ ذرا تیڑا ہے تیڑی پیر ہے ہمارے مشائق ہمارے اکابر جن کی بزرگی جن کا تخوہ جن کی دبائے سنت اور جن کے تقلید قرآن و حدیث اس کے بارے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں یہ سنتوں پر مرنے والے مٹنے والے یہ سنتوں کی نشانیاں یہ اس کے رسول علیہ وسلم میں فنا ہونے والے فنا فی اللہ فنا لیکن بات ایسی کہی جو بات نہ قرآن اجازت دیتا ہے نہ حدیث اجازت دیتی ہے منصور رحمت اللہ علیہ منصور اولیاء اللہ میں اختاب میں ابدال میں بہت بڑا آپ کا مقام ہے یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھر انلحق انلحق انلحق اللہ کا نام ہے اور یہ دعویٰ کرتے تھے میں حق ہوں میں حق ہوں میں حق ہوں اور ظاہر سی بات ہے قرآن اجازت دیتا ہے خدائی کی دعویٰ کا حدیث اجازت دیتی ہے سلف صالحین اجازت دیتے انلحق کہنے کی منصور کی بزرگی رحمت اللہ علیہ اور ان کا سنتوں کے لیے مرنا مٹنا اور دین اسلام کے لیے پناہ ہونا یہ طے شدہ لیکن بات وہ کہی جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو علماء نے کہا اب جس نے یہ بات کہی کوشش یہ کی جائے گی کہ اس کی بات اپنی جگہ پر صحیح رہے اور قرآن و حدیث اپنی جگہ پر صحیح رہے اور اس کی بات کی تعویل کی جائے یعنی اس کی بات کو اگر مگر سے آگے پیچھے کیا جائے قرآن و حدیث کو اپنی جگہ اگر یہ ہو جاتا ہے فٹنگ ہو جاتی ہے منصور رحمت اللہ علیہ نے ان الحق کہا اس کی تعویل کر کر قرآن اپنی جگہ پر حدیث اپنی جگہ پر سلف صالحین کے اخبار صحابہ کرام کی زندگیاں فٹ ہوتا ہے اس جگہ پر تو تعویل کی جائے گی تعویل کی گنجائش نہیں تو کہا جائے گا کہ منصور تم نے غلط جملہ کہا حضرت اوپر مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایسی بات اولیاء کرام مشائق علماء سے جو قرآن و حدیث کے بظاہر خلاف ہو پہلی کوشش یہ کی جائے گی کہ اس کی تعویل کر کر قرآن و حدیث کو اپنی جگہ پر رکھا جائے قرآن و حدیث میں رد و بدل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے قول کے رد و بدل کر کر کچھ فٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی اس لیے کہ بزرگ ہے ولی ہے اور اس کی زندگی میں اس قول کے علاوہ علاوہ اور اس فیل کے علاوہ اور کوئی چیز جو ہے سنت کے خلاف نہیں ہے تو اب اس نے یہ بات کہی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے سمجھنے کی غلطی اس لیے تعویل کرنے کی کوشش کی جائے گی تعویل نہیں ہو سکی تو سمجھیں گے یہ ان کا انفرادی مسئلہ ہے وہ جانے خدا جانے تحجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا فقہ حنفی کا مسلم فیصلہ مسلم متفق علیہ فتوا کہ تحجد کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی جا سکتی سیدنا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرکدہ ہو اپنی خانخواہ کے اندر تحجد کی نماز جماعت سے پڑھا کرتے تھے لاکھ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ قرآن اپنی جگہ پر رہے اور شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی کوئی شک کی گنجائش نہیں ان کے تقوی کے بارے میں ان کی میرے جیسا چور ہو چکا ہو بدماش ہو اور دین کا ڈاکو ہو تو اس کی ہزار باتیں دین سے ہٹی ہوئی یہ بھی بات ہم نہیں مانیں گے شیخ الاسلام سنتوں میں نہایا ہوا حدیث کی درسگاہ میں پیدا ہوا حدیث کی گود میں پلا بڑا اور حدیث کی گود کے اندر جو شہید ہوا ہم اس نے یہ با کام کیا ہے تو کوشش یہ کیا ہم نے کہ حضرت کا عمل کہیں قرآن اور حدیث سے ثبوت مل جائے جب نہیں ملا فتوا نہیں ملا مجبوراً ہم نے یہ نہیں کہا کہ شیخ الاسلام نے غلط کام کیا سنت کے خلاف کام کیا فتوے کے خلاف کام کیا ہم نے یہ کہہ دیا اور علماء یہی کہتے ہیں یہ ان کا انفرادی مسئلہ ہے فقہ حفیظ اس کا کوئی تعلق نہیں حضرت شیخ الاسلام جانے اور ان کا رب جانے لیکن آگے مجھے اجازت نہیں ہے انفرادی معاملات میں تخلیق جائز نہیں ہے تفردات میں تفردات کہتے ہیں ان کا ذاتی مسئلہ وہ اپنے اشتہاد کی بنیاد پر کوئی تفرد انہوں نے قائم کیا تفرد کے اندر تخلیق اور تبلیغ نہیں ہے حضرت شیخ الاسلام کے اس عمل کو رکھ کر میں اشتہار بناؤں اور میں تقریر کروں کہ شیخ الاسلام دارالعلوم دیوبند کے بڑے بزرگ تھے تم لوگ جماعت سے نماز پڑھو تفردات کی تبلیغ اور تفردات کی تخلیق دونوں بھی جائز نہیں ہے اس لیے کہ ان کا نجی اور ذاتی مسئلہ ہے تبلیغ اور تخلیق مسلمہ اور متفق علیہ مسائل کی کی جاتی ہے نفس تحجد پڑھنا ہے اشراف پڑھنا ہے اور دین کی باتیں سننا اس کی تقلید بھی کی جائے گی اور تقلید بھی کی تبلیغ بھی کی جائے گی تو یہ اب اگر اس نے یہ بات کہی شریعت کے خلاف کوشش کریں گے حضرت اقدس مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ منصور اپنی جگہ پر حق پر ہیں انہوں نے جو ان الحق کا دعویٰ کیا اٹھتے بیٹھتے چلتے وہ میں حضرت نے اصول فرمایا کہ جس یہ جملہ کہا جس آدمی نے غلط جملہ کہا شریعت کے خلاف اس آدمی کو دیکھو وہ متقی پرہزگار ہے یا شیطانی خصلت کا نفس پرست آدمی ہے اگر وہ متقی پرہزگار ہے تعویل کی جائے گی تعویل فٹ ہو جائے فبی اگر تعویل فٹ نہ ہو تو ہم اس کو خدا کے سپرد کر دیں گے لیکن گالیاں بھی نہیں دیں گے حضرت شیخ الاسلام کو گالیاں نہیں دیں گے کہ حضرت تم نے فقہ حنفی کی بغاوت کی اور فقہ حنفی سے بغاوت کرتے ہوئے تم نے تحجب نہیں ہم کہیں گے آپ جانے آپ کا خدا جانے یہ تفردات میں سے آپ مشتحد ہیں اور آپ کو حق اشتہاد ہے کہ آپ نے اشتہاد کیا ہے آپ جانے آپ کا خدا جانے آپ کیا جواب دیتے ہیں وہ آپ جانے آپ کا رب ہم برا نہیں کہیں گے حضرت اقدس قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ فرمایا خلاف شریعت ہمارا عالم خطیب ہمارا مشائق ہمارے پیر مرشد اگر کہتے ہیں تو دیکھو سنتوں میں ڈوبی ہوئی زندگی عام طور پر یا یہ کہ نارمل ہے اگر سنتوں کا دیوانہ ہے شیدائی ہے تو اس قول کا احترام کر کر تعویل کریں گے اگر نہیں یہی دعویٰ کیا فرعون نے ان الحق نے کہا ان کوال منصور نے بھی دعویٰ کیا لیکن یہ دعویٰ کر کر اللہ کی نگر نگاہ گر گیا اور منصور یہ دعویٰ کر کر ولایت اختاب اور ابدال کے مقام کو پہنچ گئے لفظ یہ آدمی برا تھا وہ جہنم میں چلا گیا فرعون اور یہ آدمی اچھے تھے جنت میں چلے گئے قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بزرگان دین اور علماء نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ دین کے اندر مراتی باتیں ہمیں جو نماز پڑھتے ہیں نا سجدے میں سر رہتا ہے خیال گاڑی میں رہتا ہے گھر میں رہتا ہے بزنس میں جورو بچوں میں رہتا ہے ہمارے مشائق جو نماز پڑھا کرتے تھے وہ فنا ہو جاتے تھے وہ اللہ کے ذات میں اللہ کے جلوے میں اللہ کے دربار میں اللہ کے حضور میں وہ مر جاتے تھے اس کو فنا پلّا کہتے ہیں ہم نماز میں بھی نہیں ہوتے وہ عام زندگیوں میں بھی جس کو مجذوب کہتے ہیں دیوانہ کے پتا نہیں دیوانی حالت ہے پھر رہا ہے وہ خدا کے وجود میں خدا کی صفات میں اور خدا کی قدرت میں کھو گیا ہے اسے کچھ پتا نہیں کچھ پتا نہیں ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے مجنون جو لیلا کا عاشق ہے وہ سامنے سے گزر گیا وہ صاحب سلام پھیرے ادھر آؤ صاحب آئے عقل ہے کیا جی تم نا کہا کیا نماز پڑھنے کو تھا نا سامنے سے گزر گئے بے وقوف کہیں کہ اللہ کی مخلوق میں ایک کمزور اور گندی بندی لیلا اس کی محبت میں میں گم ہو کر مجھے پتا نہیں لگا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر تو مجھ دیوانے کو دیکھ رہا ہے کمینے نماز کو دوہرا تو تجھے کیسے پتا لگا کہ نہیں گزر گیا سامنے سے لیلا کی محبت میں اتنا دیوانہ ہوا کہ تیری نماز کا مجھے خیال نہیں اور تو اللہ کی محبت میں اتنا دیوانہ نہ ہو سکا کہ تو مجنون گزرنے والے دیوانے کو دیکھ لیا میری نظر میں تیری نماز قبول نہیں فنا کی صلاح ہو نماز میں تم اتنا مگن ہو کب کرنٹ آئے کب کرنٹ جائے کچھ پتا نہ ہو مچھر کاٹے بچھو کاٹے سام کاٹے اس کی فنائیت کا درجہ ہے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ فنا فی اللہ شخص تھے حضرت منصور رحمت اللہ علیہ ان کی ذات اور اللہ کی ذات دونوں ایسے مل چکی تھی اللہ کی ذات کو انہوں نے اپنے میں اسے سمو لیا اور اپنی ذات کو اللہ کی قدرت میں اور اللہ کی صفات میں ایسے کھو دیا اسے ایک پیالہ پیانی پا, پا, پانی منگایا گیا کہا کہ بھئی اس میں آپ شہد ڈالے شکر ڈالے اس کو گھول دیا گیا اب الگ کر کے بتائیں آپ اس میں شکر الگ کرو اس میں پانی الگ کرو دونوں مل گئے نمک ڈالا نمک اور پانی دونوں مل گئے الگ نہیں کر سکتے تو اسی طریقے سے حضرت منصور رحمت اللہ علیہ راہ سلوک میں تصوف کے راستے میں ایک مرتبہ فنا سلا ہے کہ آدمی اللہ کے ذات میں اللہ کی وجود میں اللہ کی صفات میں اللہ کی قدرت میں اپنے آپ کو کھو دیتا ہے اپنے وجود کو ختم کر دیتا ہے اب جب اس کا وجود ختم ہو گیا تو پانی میں نمک ملا ہوا ہے اب یہ کپڑا ہے اس کی کالے کلر کا اب یہ کالا کیا ہے کپڑا کا دونوں ایک ہے اب کالا بھی یہی کپڑا بھی یہی یہ دونوں ملے جلے ہوئے ہیں ان دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا منصور نے ان الحق کا دعویٰ کیا تو سچ کیا منصور جھکتے تھے تو ہمارے دل میں کار نظر آتی ہے جورو نظر آتی ہے پاخانہ نظر آتا ہے بنگلہ نظر آتا ہے منصور جھکتے تھے تو خدا کی ذات نظر آتی تھی تو وہ کہتے تھے ان الحق انلحق بائیں رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابرین میں سے بزرگان دین میں سے ہیں ایک نعرہ لگاتے تھے ملکی آزم و اللہ میرا ملک اللہ کے ملک سے بڑا ہے ارے عجیب بات ہے اللہ کے ملک کا کوئی تبارک ملک کل شعم قدیر بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے کے اندر طاقت ہے ملک ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اب ان کا نعرہ ایک کمزور بندہ اس تنجا کا محتاج بیت الخلا کا محتاج پانی پینے کہتا ہے میرا ملک اللہ کے ملک سے بڑا ہے مریدین نے کہا حضرت یہ کیا کہتے ہیں کہا مجھے تو علم نہیں فنا فلّہ ہو کر وہ کہا کرتے تھے فنا فلّہ جب ہو جاتے اپنے وجود کو کھو کر اللہ کے وجود میں اپنا وجود ملا دیتے تو اللہ کی ہستی کو دیکھ کر کہتے ملکی یعنی اب میرا ملک اللہ کا وجود ہے تو میرے ملک سے اللہ کے ملک سے میرا ملک بڑا ہے یعنی اللہ کا ملک خود نہیں بن چکا ہوں اب یہ مطلب تھا تو مریدین نے کہا حضرت غلط بات اچھا ان کو ہوش نہیں رہتا تھا مجذوب تھے وہ اللہ کے وجود میں کھو جاتے جیسے مجنون جا رہا ہے تو لیلا کا دیوانہ بن کر اسے کچھ اتا پتا نہیں تو کہا کہ ٹھیک ہے جب میں یہ غلط جملہ کہوں تو دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ مجھے مارنا اب کہتے ملک کی آ ملک اللہ میرا ملک بڑا ہے اللہ کے ملک سے مریدین ڈنڈا اٹھاتے مارتے مارتے باعزید گستامی کو لگتی تھی ان کو گھوسا مارتے پیٹ ان کا درد ہوتا سر کو مارتے سر میں چوٹ ان کی آتی کہا پھر ہوش میں آئے حضرت پھر کہا کہا ہم نے مارنے کے حضرت مارا تو تھا مار ہمیں لگتی تھی پھر اس کے بعد تین مرتبہ جب یہ ہوا واقعہ تو حضرت باعزید گستامی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ بات غلط نہیں ہے میں میرے اندر اللہ کا ملک سما چکا ہے اب میں دیکھتا ہوں تو اللہ کے ملک کو دیکھتا ہوں تو میں جس اللہ کے ملک کو اپنے دل میں دیکھتا ہوں اللہ کی طاقت کو دیکھتا ہوں ملکی آزموں میں ملک اللہ تو اللہ کی جو دیگر مخلوق ہے اس کے مقابلے میں خدا کی وہ شان خدا کی وہ طاقت خدا کی وہ صفت وہ خدا کا جوہر جس کا عکس اور جس کی تجلی میرے دل پر پڑ رہی ہے تو میں کہتا ہوں یہ میرا ملک ہے جو اللہ کی دیگر مخلوق سے بڑا ہوا یہ بزرگوں کی باتیں ہیں یا اولیاء کرام یہ تصوف راہ تصوف راہ سلوک کی باتیں ہیں اب آگے کا مسئلہ کون سے اللہ والوں کی باتیں خلاف شریعت ہو تعویل کی جائیں گی اور کون سے اللہ والے کہ جن کی بات خلاف شریعت ہو بلا چون و چرا ان کے منہ پر مار دی جائے گی اس کے لیے کلام پاک کی آیت سے ایک اصول ملتا ہے اللہ جدی من یشا و یا دی ینیب اللہ فرماتے ہیں ولی جو بنتے ہیں خطب جو بنتے ہیں اللہ کے برگزیدہ بندے جو بنتے ہیں یہ دو طریقوں سے ہوتے ہیں سرکل بنتا ہے کمشنر بنتا ہے دو طریقوں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ٹھولے کی ڈیوٹی اپنایا ڈبل اسٹار کی اپنایا تری اسٹار کی اپنایا اب جب بال سفید ہو گئے گودا نکل گیا تب جا کر اسے جو ہے سرکل کے کیے عہدہ باہدہ اور ایک ہے کہ ڈائریکٹ اس نے ایک دیا قابلیت کی بنیاد پر کمشنر کے عہدے پر D C P S C B کے عہدے پر چلا گیا اپنی قابلیت کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں میں ولی دو طرح کے ہوتے ہیں ایک رات و رات عبادتیں کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں مجاہدے کرتے ہیں حلال و حرام کی تمیز کے اندر ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں نمازوں میں دھیان دیتے ہیں روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں یہ کیوں ہیں جو مجاہدے کر کے اللہ جدی الہ یشا و ودی الہ مئی انیب ایک اللہ کے مرید بندے ہیں یہ محنتیں کرتے ہیں منیب بندے ہیں اور ایک اللہ کے مجتبہ بندے ہیں یعنی محنت کرے بغیر اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ولایت دے دیتا ہے بچپن سے حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کون سی اسکول میں جا کر پڑھے پیدا ہوئے آلہ امی عبد اللہ آتا الکتاب الب نبیا پیدائشی اللہ نے پیغمبر بنا دیا صاحب کتاب بنا دیا نہ مجاہدہ کیا نہ محنتیں کی نہ ریاضت کی تو اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کچھ جو مجاہدے کر کے بنتے ہیں اور اللہ کے ولی کچھ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کروڑوں لوگوں میں سے ان کو اپنی بندگی کے لیے ولایت کے لیے چن لیتا ہے اسے مشتبہ بندے کہتے ہیں مشتبہ سلیکٹڈ اور منیب مجاہدہ کر کر جانے والے جو کلام پاک کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا اللہ ہوئی اللہ جسے چاہے چن لیتا ہے حدیث پاک میں کو نہیں حدیث میں اس کی دلیل دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ اعمال ان کے لائق نہیں ہوتے جنت میں جانے کے لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پیر کو زنجیریں باندھ کر کھینچ کر جنت میں پہنچا دیتا ہے یہ مجھ تباہ بندے ہیں تو ہمارے مشائق فرماتے ہیں ایک منیب بندے جو کٹ کر مر کر مجاہدے کر کر روزے رکھ کر راتوں میں جگ کر رو رو کر گڑ گڑا کر یہ منیب بندے مرید بندے ہیں جو اللہ تک پہنچتے ہیں اور ایک ہے کہ اللہ خود ان کو بغیر چاہے کہ ولایت دے دیتا ہے بزرگی دے دیتا ہے پیدائشی بزرگ ہوتے ہیں حضرت خواجہ نظامی رحمت اللہ علیہ پیدائشی بزرگ تھے چودہ سال کی عمر میں راہ سلوک کے تمام منازل کو انہوں نے طے کر لیا خواجہ نظامی رحمت اللہ علیہ اور جب اپنے گھر سے مسجد کو نماز پڑھنے کے لیے نکلتے چہرے پر اتنا نور ہوتا اللہ کا نور اللہ کا اتنا جلال ہوتا اور اتنی ان کے چہرے کے اندر جنت کی نشانیاں ہوتی کہ لوگ سینکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں ان کے گھر سے لے کر مسجد تک قطار باندھ کر لوگ کھڑے ہو جاتے حضرت کو دیکھیں حضرت کو دیکھیں حضرت کو دیکھیں خاجہ نظامی رحمت اللہ یج تبھی لئی خاجہ نظامی ابھی بالغ بھی نہیں اللہ نے ان کو چن لیا یش تبھی چن لیا منتخب سلیکٹ پارلیمنٹ میں کچھ member M L A M P ووٹوں سے محنتیں کر کے جاتے ہیں کچھ سلیکٹڈ ہو کر نمائندے بن کر جاتے ہیں یہ مشتبہ ہے یہ اور مشتبہ بندے کا مقام منی بندے سے بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا ہے اور جب نکلتے خواجہ نظامی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر سے تو جو سامنے کے لوگ ہوتے زیادہ دیکھتے آپ کے چہرے کو تو بے ہوش ہو کر گر جاتے اللہ کا نور تھا اللہ کے جلال و جمال کی تجلی آپ کے چہرے انور پر تھی برداشت نہیں کرتے تو حضرت مذاق خاضہ نجامی ابھی تو ایسے ہی تو لڑک پر گورو گورو اور دیکھو میرے چہرے کو یہ کہتے ہوئے نماز کی طرف چلے تو یہ ہے تباہ اب مجتبہ اللہ کا ولی ہے اس نے کوئی ایسی بات کہی جو خلاف شریعت ہے تو اس بات پر عمل کیا جائے گا سمجھے بات یہاں نہیں کہا جائے گا کہ قرآن کے خلاف ہے حدیث کے خلاف ہے بہت نازک حساس اب تک زندگی میں ہم نے نہیں کہا کہ کوئی بات قرآن کے خلاف ہو کسی نے بیان کیا ہو تو لے لو حدیث کے خلاف ہو تو لے لو منزل بمنزل اسٹپ بائی اسٹپ لے آتے لے لے آتے آتے آخر میں امت مسلم کے دو گرو ایک منیب ایک مشتبہ ایک مجاہدے سے ولی بننے والا ایک سلیکٹ ولی اللہ کا منتخب ولی تو اللہ کا سلیکٹ منتخب جو ولی ہوگا اگر کوئی بات اس کی ایسی ہو جو قرآن و حدیث کے خلاف بھی ہو عمل کرنا چاہیے امت کو ان کے شاگردوں کو اگر میرے پیر و مرشد جو بھی ہوں اگر وہ منیب ہیں کوئی بات خلاف و حدیث کہی ہم پچھاڑیں گے ہم پرکھیں گے اگر میرے پیر و مرشد میرا خطیب میرا امام میرا استاد میرا مفسر میرا امام میرا قائد اگر سلیکٹڈ ہے تو جو بات کہے گا آمنا صدقنا کیوں حضرت کیا بات کہہ رہے ہیں قرآن اور حدیث کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے عمل چاہے وہ کوئی بندہ کیوں نہ ہو ہمارے بڑے ہمارے بڑے ہوتے ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے اللہ کروڑوں اربوں خرب و آپ کی قبر مبارک دی اس کا دودھ کا دودھ کیا اور پانی کا پانی کیا مسئلے کو حل کیا مجھے بھی تشویش ہے وہ کوئی کیوں نہ ہو قرآن اور حدیث کے خلاف بات کیسے کر سکتا ہے وہ اب خود خواجہ نظامی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کچھ سوال کیا تو حضرت نے کہا کہ تم آج رات عشاء کی نماز کو خزا کر دو چھوڑ دو اب بتائیے وہ ولی ہو سکتا ہے جو نماز کو چھوڑنے کی بات کہے لیکن ولی دو ہیں ایک منیب ہے ایک مشتبہ ہے مجاہدہ کر کر ولی بننے والا اور اللہ جسے سلیکٹ کیا وہ ولی ہمارے مشاہی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلیکٹڈ مشتبہ ولی اگر کوئی بات خدا نہ کرے خدا نہ کرے قرآن و حدیث کے باپ خلاف بھی وہ بات ہو اس کے مرید کو عمل کرنا ضروری ہے جیسے کہ ایک بزرگ نے اپنے مرید کو فرمایا کہ تم جو ہے کلمہ پڑھو تو نبی کے نام کی جگہ میرا نام لے لو اٹھ کو گیا جوتا دکھا اے کیا جی تمہیں پیرو مرشد بننے کے لائق تمہیں حضرت شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں غالباً ہے کہا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ ہے تو کفر کی بات نہ یہ شرک کی بات ہے ہو سکتی ہے بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے محمد کا لفظ نکال کر کہا کہ شبلی رسول اللہ اٹھ کو چلا گیا وہ حضرت فرمائے میں جانتا تھا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد راہ سلوک نہیں طے کر پائے گا راہ سلوک طے کرنے کے لیے اعتماد اور اپنے شیخ کی پہچان ضروری ہے کون کی روڈ میں آیا میں حضرت تھانوی کا خلیفہ بیت ہو گئے میں نظام الدین مرکز سے آیا ہاتھ رومال ملا رومال کو ہاتھ مار کر نہیں شیخ کی معرفت ہو شیخ کے مقام و مرتبے کو جانے وہ منیب ہے وہ مشتبہ ہے حضرت فرماتے ہیں شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ میں یہی جاننا چاہتا تھا اگر وہ میرے مقام کو پہچانتا تو میں نے جو الفاظ کہے اس کو دوہرا لیتا شبلی رسول اللہ کہتا مریدین نے کہا کہ حضرت آپ کیسے یہ کلمہ پڑھاتے ہیں کہا کہ میں کلمے کا جز نہیں پڑھا رہا تھا رسول کے معنی قافب کے رسول کے معنی پوسٹ مین کے میں یہاں پر یہ تصور کر رہا تھا میں اللہ کا قاصد ہوں اللہ کا پیغام اس جو ہے میرے مرید تک پہنچا رہا ہوں پھرکنا چاہتا تھا مشتبہ سلیکٹڈ جو اختاب ہوتے ہیں اولیاء ہوتے ہیں اگر کوئی بات ہمیں سمجھ میں بھی نہ آئے ان کی قبول کر لینا چاہیے خواجہ نظامی رحمت رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا کہا کہ تم عشا کی نماز چھوڑ دو اب نماز چھوڑنے کی بات عام مسلمان دائی مبلک امام و خطیب نہیں کر سکتا اتنے بڑے شیخ خواجہ نظامی چودہ سال کی عمر میں اور اس سے پہلے ولایت کے لیے اللہ نے منتخب فرما لیا کیا مسئلہ فرماتے ہیں کہ حضرت کے پاس ایک مرید آیا اور کہنے لگا کہ خواب میں اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں خواب میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں خواجہ نظامی رحمت اللہ علیہ نے کہا عشاء کی نماز کو تم غزا کر دو موخر ان کو معلوم تھا یہ نماز چھوڑنے والا نہیں ہے چھوڑے گا نہیں نماز عشاء کے وقت کب تک رہتا ہے جب تک کہ صبح صادق نہ ہو آج کل چار بج کر پچاس پر نو منٹ تک پانچ کو ایک منٹ کم رہتا ہے اس وقت تک رہتا ہے اب ان کو کہا کہ جاؤ تم عشاء کی نماز کو چھوڑ دو یہ تو نہیں چھوڑیں گے اب بے قراری میں لیٹیں گے کچھ آنکھ بند ہوگی اور بے قراری میں رہیں گے کچھ نیند آئے گی لیکن آخر وقت تو پڑھ لیں گے فرماتے ہیں کہ وہ مرید گیا اور جانے کے بعد کہا کہ میرے دل کو برداشت نہیں ہوا کہ میں فرض نماز چھوڑوں تو میں نے یہ کیا کہ فرض نماز تو پڑھ لی لیکن فرض نماز کے بعد جو دو رکعت سنت ہے اس کو چھوڑ دیا حضرت کی بات کا احترام کرنا تھا ریسپیکٹ دینا تھا لیکن نماز چھوڑنے کو حضرت نے کہا تو میرا دل نہیں مانا تو میں نے یہ کیا کہ فرض تو چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوئی میں سمجھا کہ حضرت سے بھول ہو گئی خطا ہو گئی میں نے سنت کو چھوڑا اور سو چھوڑ کر جو سویا خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا میرے امتی میرے بھائی اللہ کے بندے ایسے بھی مجھ سے کیا ناراضگی کہ تم نے میری سنت کو چھوڑ دیا خواجہ نظامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر یہ عشاء کی نماز کو جماعت سے پڑھے بغیر مؤخر کرتا صبح صادق تک میں میرے رب کی قسم کہ اللہ خواب میں آ کر اس بندے سے پوچھتا کہ میرے سے کیا ناراضگی تھی کہ نے میری فرض نماز کو چھوڑ یہ ولایت کے راہ سلوک ہیں یہ بزرگوں کے خانخواہوں کے مراکب ہیں اور اس کے بعد پتے کی فائنل بات کہ اگر سلیکٹ اولیا مجتبہ آج کی بات تو ڈیڑھ کے بعد والے کو تو گلے کے نیچے نہیں اترے گی جس نے شروع سے سمجھا ہو وہی سمجھ پائے گا سلیکٹ اللہ یج تبھی جو مشتبہ اولیا ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کی بات جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو شریعت کے خلاف ہو وہ کیوں لی جائے گی کیا یہ قرآن سے بھی بڑھ کر ہے کیا یہ حدیث سے بھی بڑھ کر ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے ہیں یہ اللہ کے دیکھو بادشاہ اپنی گدی پر بٹھانے کے لیے دو طریقے اپناتا ہے ایک طریقہ یہ کہ وہ ہزاروں لاکھوں وزرا کو کہتا ہے کہ تم میرے دل کو جیتو خدمت کرو مجاہدہ کرو یہ منیب ہیں اور ایک بادشاہ کا ایک کمسن بچہ ہے بادشاہ اس کو اپنی گدی پر جانشین بنانا چاہتا ہے اپنی موت کے بعد تو بادشاہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بادشاہ اسے مربی رکھ کر استاد رکھ کر ٹیچر رکھ کر ٹیوشن دے کر اس کی تربیت جلدی کراتا ہے بادشاہ کی خواہش کہ اس کا بچہ اس کا گدی نشین بنے جانشین بنے یہ جو ہزاروں لوگ ٹریننگ بھاڑ میں جائے یہ بنے تو اللہ کے جو مشتبہ بندے ہوتے ہیں اور اس ٹریننگ کے دوران بادشاہ جو بچے کو ٹریننگ دے رہا ہے کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو بھی انعام دیتا ہے اس کی ہمت نہیں توڑتا بچے کی لات مار کو محل سے نہیں چلے گا تو کون گدی سنبھالے گا میرے خاندان سے چشم چراغ یہ بج جائے گا تو گد یہ بادشاہت کی گدی کہیں اور تو اس لیے کیا کرتا ہے اچھائی پر تو انعام دیتا ہی ہے اگر غلطی بھی کرتا ہے تو ہمت افزائی کرتا ہے نہیں نہیں نہیں بیٹے ایسا نہیں بیٹے ایسا کیوں بادشاہ نے اس کو سلیکٹ کیا ہے وہ مجتبا ہے منیب نہیں ہے یہ منیب ہے ان کو سبھی سبھی غلطی پر یہ کپڑے ایسے تو بھی ایسی میرے ساتھ چل تو نکل تو نکل فلٹر کرتا فلٹر کرتا اور اسے غلطی ہوئی نہیں بیٹھے نہیں بیٹھے تو اسی طریقے سے اللہ کے جو مقرب مشتبہ سلیکٹڈ بندے ہیں قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے وہ اگر انہوں نے کہی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے کہہ دیا اس کا فیصلہ دے دیا کہ اگر کہی اور سامنے والا عمل کرنا چاہے چونکہ اللہ کے سلیکٹڈ اور مشتبہ بندے ہیں یہ اللہ ان کو وہ عمل کراتا نہیں نہیں زبردستی اللہ ان کو شریعت ہی پر عمل کراتا ہے ہوگی نا بات فائنل تک تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت متحرہ کے معاملے میں صرف تین وہ طبقے خیر القرون نبی کا طبقہ نبی کا زمانہ صحابہ کا زمانہ تعوین کا زمانہ یہ تین چھوڑ کر آج کے زمانے میں کون وہ شخصیت جس کی بات کو بغیر و چرا قبول کیا جائے گا وہ مشتبہ اللہ طبی اللہ میشا جس کو اللہ نے سلیکٹ کر لیا ان کو چھوڑ کر منیب بندے مجاہد عالم خطیب اور علامہ مفسر محدث کوئی تنقید سے بالا تر نہیں ہے اگر انہوں نے قرآن کے خلاف کوئی بات کہی اور حدیث کے خلاف کوئی بات کہی ان کی تنقید کی جا سکتی ہے ان کی پکڑ کی جا سکتی ہے ہمارے منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ مودودی کے خلاف کتابیں لکھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی متقی مجھے سمجھ میں نہیں آتا اللہ والا سمجھ میں نہیں آتا پرہیزگار سمجھ میں نہیں آتا اتنی احتیاط کرنے والا اتنی احتیاط کرنے والا کہ ایک مرتبہ آپ اب ناظم تھے مدرسہ سہارنپور میں مظاہر علوم کے ناظم تھے آپ اب جب ناظم تھے تو حساب کتاب لکھنا پڑتا ہے کرنٹ چلا گیا تھا موم بتی جل رہی تھی گھر سے بچی کی بچہ گھر کا کوئی فرد جو ہے پیغام لے کر آیا کہا کہ مسئلہ پوچھنے آئے ہو کتاب حل کرنے آئے ہو مدرسے کے امور سے تعلق سے بات کرنے آئے ہو یا گھر کی طرف سے آئے ہو بتاؤ اس سے بڑھ کر کہیں تخوا مل سکتا ہے پوچھ رہے ہیں مدرسے کے امور مدرسے کے تعلق سے کوئی بات ٹاپک میں بات کرتے ہو مدرسے کو چندہ دینے آئے یا گھر کی نمائندگی گھر کا مسئلہ پنڈو نہیں ہے آلو نہیں ہے گھر میں کرنٹ یہ بولنے آئے ہو کہا کہ گھر کا مسئلہ فوراً مومبتی کو بند کر دیا کہا کہ مدرسے والوں نے اس مومبتی کو جلانے کے لیے مجھے اس لیے دیا تھا کہ میں مدرسے کا کام کروں میں گھر کے مسئلے اللہ کروں یہ متقی پرہزگار انسان مودودی علامہ مودودی کے خلاف کتنے مودودیت کے نام پر کتاب لکھی اور ان کی معصیتوں کو ان کے گناہوں کو آشکارا کیا کہا کہ مولانا مودودی کے اندر یہ غلطی ہے یہ غلطی یہ غلطی ہے یہ نبیوں کو یوں کہتے ہیں یہ صاحب اب کوئی شیخ کو کہے کہ حضرت صاحب عالم کے خلاف بولتے آپ نہیں دین کا مسئلہ ہو سوائے نبی کے صحابہ کے تابعین کے اور مشتبہ اور اولیاء کے کوئی تنقید سے بالا تر نہیں قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات کہے گا مواخذہ ہوگا بہرحال ہم نے کئی چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی وہ جو قرض کے طور پر باقی تھی وہ تین چیزیں تو ہم نے بیان کی تو ایک صاحب اس پر جو ہے ایک اور اضافہ کر دیا کہا کہ آپ کی یہ چیز بھی چھوٹ گئی ہے ہم نے ہارون رشید کا واقعہ کہ ہارون رشید گئے تھے ان کی بیگم نے کہا کہ تم جنتی نہ ہو تو تم مجھے طلاق دے دو جنتی ہونے کا بتا تو مرنے کے بعد لگتا ہے تو وہ گئے امام ابو حنیفہ رحمۃ رحمت اللہ علیہ کے پاس اور اس زمانے کے کسی بزرگ کے پاس عالم کے پاس فقی کے پاس انہوں نے کہا کئی لوگوں نے کہا کہ نہیں مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تو وہ بزرگ نے کہا کہ دیکھیے مسئلہ حل ہو سکتا ہے تم نے زندگی میں کبھی گناہ کرنے پر قدرت رکھی ہو یعنی بند کمرہ ہو شراب ہو پی سکتے تھے بند کمرہ ہو لڑکی موجود ہو زنا کر سکتے تھے لیکن خدا کے خوف کی وجہ سے کیا کبھی تم نے زندگی میں گنا سے تم بچے ہو حضرت سوچے کہا ہاں ہاں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے میں گناہ پر قادر تھا لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے میں گناہ نہیں کر پایا تو حضرت نے فوراً کلام پاک کی آیت پڑھی وام خوف ربی الْحَوَى جس نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑا اور نفس کی تباہ نہیں کی فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَاوَى کہا کہ جنت اس کا آ جائیے آپ جنتی ہیں ہر رشید نے آ کر بیگم کو کہا بیگم کوئی بات نہیں اب مجھے طلاق دینے کی ضرورت نہیں میری زندگی میں ایسا عمل ہوا ہے کہ خدا کی خوف کی وجہ سے میں نے وہ عمل کی جو ہے گنا نہیں کیا خدا کے ڈر کی وجہ سے اور فلاں علیم نے فرمایا کہ میں جنتی ہوں اس عمل کی بنیاد پر اور دلیل کلام پاک کی سورہ نازیات کی دوسرے رخو کی آیت انہوں نے یہ بیان فرمائی اور دوسرا واقعہ تھا باعزید مستعوی رحمت اللہ علیہ ملحد کے ساتھ جا رہے تھے اور زیادہ سفر یعنی سفر کا جو توشا تھا دونوں کا ختم ہو گیا تو کہا اس ملحد نے تم تو اللہ کو مانتے ہو توشا منگواؤ توشا منگایا دونوں نے پیٹ بھر کر کھایا اب پھر وہ توشا ختم ہو گیا تو اب باعضی رحمت اللہ علیہ سوچنے لگے پھر یہ مصیبت میرے گلے لگے گی تو گستاوی باضی کہا ایک کام کر اب کی مرتبہ تو منگا لے تو منگا لے نا تو ملحد نے ہاتھ اٹھائی کچھ کہا تو اب دیکھا ان کو روٹی انڈا اور دال آئی تھی تو یہاں تو چکن مٹن اور بریانی ڈبل ڈبل ناشتے آ رہے رحمۃ اللہ علیہ شرمندہ ہو گئے یا اللہ ملحد کے سامنے مجھے شرمندہ کر دیا مجھے ناراض کر دیا میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے تباہ کر دینا برباد کر دینا زمین میں دھسا دینا لیکن اس اسلام دشمن کے سامنے شرمندہ نہ کرنا تو آپ نے میری عزت رکھتے ہوئے کھانا تو دے دیا لیکن جو اسے کھانا دیا میرے ڈبل دیا اب یہ مجھے نہیں چڑھائے گا کہ تم اللہ کو ماننے والے سنگل توشا اور میں ملحد مجھے ڈبل توشا کھایا نہیں جا رہا مزاج کے خلاف بات ہے روٹی نہیں اتری جا رہی ہے تو ملحد وہ جو تھے وہ صاحب کہنے لگے کھائیے پیٹ بھر کر میں دو خوشیاں سناؤں گا کہا نہیں میں جب تک میرے پیٹ میں روٹی نہیں جا سکتی کھا نہیں سکتا تم سنا مجھے شرم میں زمین میں دھسا جا رہا ہوں میں زندہ مر رہا ہوں میں زندہ در بتاؤ تو اس ملحد نے کہا پہلی خوشخبری یہ ہے کہ جب آپ نے خدا کے نام سے کھانا مانگا دسترخوان آسمان سے آیا اسی وقت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ایک خوشخبری اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ میں نے اللہ سے کہا اے اللہ اس کا مقام تیرے پاس ہے کچھ اور تو اسے کچھ اپنے بندوں میں سمجھتا ہے مقام اسے دیتا ہے درجہ دیتا ہے اے اللہ میں اس کے صدقے میں ڈبل توشا مانگتا ہوں ایمان کا ایک توشا اور جو زیادہ آیا وہ آپ کے صدقے کا توشا ہے بھائی گستامی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے خوش ہو گئے اور پھر انہوں نے جو اس توشے کو کھایا اور آگے بڑھے یہ تھا دوسرا قرض اور تیسرا قرض گزشتہ جمعہ کا تھا میں نے کہا کہ ایک صحابی جا کر آخا کے پاس اونٹ کی شکایت کرنے لگے ساری رات سونے نہیں دیتا عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتا ہے آخا نے کہا ایک طرفہ فیصلہ نہیں ہوگا یاد رکھو دنیا کے اندر جو ایک طرفہ فیصلہ کرتا ہے وہ منافق ہے آپ نے ہماری تقریر سنی اور کہہ دیا حق پر ہم ہیں غلط جب تک مد مقابل کی بات نہیں سنیں گے جب تک آپ ان کی گفتگو تقریر تحریر نہیں پڑھیں گے کسی فیصلے پر نہیں پہنچیں گے آپ نے ان کا سنا اور کہا کہ مولانا غلط ہیں یہ بھی منافق ہونے کی نشانی ان کا سننے کے بعد ہمارا سننا ضروری ہے فریق کی بات سنیں ہمارے بزرگ نے فرمایا ایک آدمی آنکھ پھوٹ کر پورے منہ پر خون پورے جسم پر کرتے پر خون آ کر کہتا ہے فیصلہ کرو فیصلہ کرو وہ میری آنکھ پھوڑ دیا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس کی بات کا حضرت انگی پھٹ گئی سو دکھ رہا ہے خون ہرا سو دکھ رہا ہے تو حضرت نے کہا اس کی ایک آنکھ پھٹی ہے کیا پتا اس کی وہ دو آنکھیں پھوڑ کر آیا گا کبھی بھی جورو مرد کے فیصلے میں علماء کے باتوں میں جورو کی بات سن کر فیصلہ مت کرو مرد کی بات سن کر فیصلہ مت کرو ساس کی بات سن کر فیصلہ مت کرو بہو کی بات بہو اور ساس کو سامنے رکھو امام مختدی کمیٹی کو سامنے رکھو فریقوں کو سامنے رکھو تب جو ہے سچائی ہے میں میری میرے دہی کو میں مٹھا بولوں گا میں سچ بولوں گا میں حق بولوں گا میں جنتی بولوں گا لیکن میرا خلاصہ کب ہوگا جب دوسروں کی باتیں سامنے آئیں گی حدیثیں سامنے آئیں گی ان کا خلاصہ کب ہوگا جب مد مقابل کی باتیں سامنے آئیں گی تو صحابی شکایت کہا آقا نہیں بھی صاحب ذرا اون صاحب کو آنے دیجیے تو اون کو لے آیا گیا ادب کے ساتھ اکرام احترام کے ساتھ وہ اون آخا کے سامنے جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں بیٹھ گیا کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے یہ جو میرے مالک ہے نا بہت محسن ہیں مشفق ہیں مربی ہیں دل و جان سے میں چاہتا ہوں ہم خود کھائیں گے میری طبیعت کا خیال کریں گے دل بھر مجھ سے خدمت لیتے ہیں میری خوش نصیبی میری سعادت ہے آقا کی آقا کا معجزہ تھا کہ آقا جو ہے جانوروں کی زبان بولیاں جب اللہ تعالیٰ طاقت دیتا سن لیتے تھے سمجھ لیتے تھے تو چنا کے آقا نے کو وہ کہنے لگا بہت اچھے ہیں یہ اور سارا دن محنت کرتے ہیں کھیتی باڑی کرتے ہیں مجھ سے کام لیتے ہیں تو چنانچہ جب یہ آتے ہیں اور عشاء پڑھ کر سوتے ہیں تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ دن بھر کی تھکان کی وجہ سے کہیں ان کی تعج نہ چھوٹ جائے اس لیے آخا میں ان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں میرے پاس کوئی واچ تو نہیں ہے میں ستارے دیکھ کر چاند و سورج دیکھ کر وقت تو نہیں پہنچاتا مجھے ڈر ہوتا ہے آخا اللہ کی قسم کہ میرے مالک کی تحجد قضا نہ ہو جائے ہر لمحے کہ یہ سوچ کر کے اب تحجد کا وقت ہو چکا ہے میں آواز نکال جانوروں میں تخوا تھا پرہیزگاری تھی ڈر تھا کہ میرا مالک خدا کو ناراض کرنے والا نہ بن جائے تو پھر آقا نے کہا دیکھا کتنے خوش نصیب ہو اللہ نے تمہیں جانور بھی دیا تو کتنا متقی اور پرہیزگار جانور دیا یہ تو تین وہ چیزیں تھیں جو ہمیں یاد تھیں اور آنے والے صاحب نے انہوں نے ہمیں یاد دلایا کہ ہم نے ایک واقعہ بیان کیا تھا دنیا کے تعلق کا دنیا کے حریث کا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک چھت ہے اور اس کے اندر سوراخ ہیں اور پانی گر رہا ہے وہاں اس نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا سوراخ ہیں اور یہ کیا پانی گر رہا ہے کہا یہ لوگوں کی تقدیریں ہیں سوراخ اور جتنا پانی گر رہا ہے اتنی روزی مل رہی ہے آدمی خدا کی تقدیر سے بغاوت کر کر تدبیر میں اترتا ہے ضرورت سے زیادہ حماقت یہ بھی کر لی وہ بھی کر لی وہ بھی کر لی ہوشاری زیادہ کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے تو کہا کہ میں کیا کیا تم اس میں میری تقدیر کا سوراخ بتا سکتے ہو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کا اس میں گرامی عبداللہ آپ کی ماں کا نام فلاں اچھا تو دیکھیے یہ آپ کا سوراخ ہے تو اس نے انگلی ڈالی انگلی ڈال کر اس سوراخ کو بڑا کرنے لگا بڑا کرنے لگا اتنے میں جو ہے وہاں سے معذین نے دی اللہ اکبر اللہ اکبر السلام تو خیر من النوم <laughs> دنیا کے طالب کا انجام یہ ہوتا ہے اب وہ خواب میں کیا دیکھا اس نے کہ انگلی کو کشادہ کر کر اپنی روزی کے سوراخ کو بڑھا رہا ہے تو جب اٹھا جگہ تو دیکھا پاجامہ پھٹا ہوا ہے پہانے کی جگہ انگلی ڈال کر یہ دنیا کے کتے کا انجام ہے اور دنیا کے طالب کا انجام ہے بہرحال حضرات ہم نے آپ کے سامنے جو چیزیں باقی رہ گئی تھی ہم نے ان چیزوں کو بیان کر دیا اور ایک ایسا اصول ایسا ضابطہ دیا کہ کوئی کائنات کا آدمی انشاءاللہ شاء آپ کو مرتے دم تک قرآن اور حدیث اور پگڑی بتا کر جبا بتا کر مسلط بتا کر انشاءاللہ دھوکہ نہیں دے سکتا میرے خیال میں کچھ احباب اس خیال سے آئے ہوں گے کہ حضرت اخبار میں آیا فتوا آیا وہ جواب دیں گے دیکھو ہم نے جو کہنا تھا ہم نے کہہ دیا ان کو جو کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا فیصلہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے بس یہ دعا کرو اللہ تعلیم کا مواخذہ کرے اللہ سنتوں پر عمل کرنے والے کی مدد کرے اللہ بدت کے حامیوں کو منہ کالا کرے اللہ ان کا خاتمہ کرے خدا کا وعدہ ہے جالحب وضحف الباطل اب ذاتیات پر بات کرنا شخصیات پر بات کرنا یہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنا ہے نہ ہمارے بزرگوں کا وتیرا رہا ہے نہ بزرگوں کا یہ سبق رہا ہے ہمارا کام حق بتانا تھا باطل سے آگاہ کرنا تھا اب عمل کرنا آپ کا کام ہے اور اس پر مدد نازل کرنا نصرت نازل کرنا اللہ کا کام ہے بس دعا یہ کرو اللہ ارین الحق کا حق کا اے اللہ حق کو بتا حق بتا کر اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما وارن الباطل باطلا ورزق نشتنابا اے اللہ باطل کو باطل کی شکل میں دکھا کبھی باطل حق کی شکل میں آ جاتا ہے کبھی گناہ نیکیوں کے شکل میں آ جاتا ہے ورزق نشتنابا اے اللہ ہمیں اسے بچنے کی توفیق نصیب فرما آمین الحمد